عثمان بن ابی شیبہ زہیر بن حرب اور اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہمیں جریر نے عامر سے حدیث بیان کی انہوں نے ابراہیم تیمی سے انہوں انہوں نے نے بن سوید سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ کو بخار چڑھ رہا تھا میں نے آپ کو ہاتھ سے چھوا اور عرض کی اللہ کے رسول آپ کو تو بہت سخت بخار چڑھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے اتنا بخار چڑھتا ہے جتنا تم میں سے دو آدمیوں کو بخار چڑھتا ہے میں نے عرض کی اس لیے لیے کہ آپ کے دوہرا اجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی بات ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان نہیں جسے کوئی تکلیف پہنچے مرض ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور تکلیف مگر اللہ اس کے سبب سے اس کی برائیاں یعنی گناہ جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے زہر کی حدیث میں یہ الفاظ نہیں تو میں نے آپ کو ہاتھ سے چھوا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار پانچ سو انسٹھ